تو حسان رضا بھائی تشریف لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مفتی صاحب میرا آپ سے سوال حضور یہ ہے اب اگر ہم لوگ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے اور ہمیں اس گناہ کا احساس ہو جاتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ گناہ قبیرہ ہے اور صرف توبہ کرنے سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف نہ کرا لیا جائے تو اب اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے تو اس کی معافی کس طرح کرائی جائے جزاک اللہ جی میرے خیال میں حسان بھائی ہم دونوں بھائی آپس میں وقت مقرر کر لیتے ہیں آپ سوال کرتے رہیں میں جواب دیتا رہا ہوں ہمارے سارے روم والے سنتے رہیں ماشاء اللہ تو آپ سوال اچھے کرتے ہیں اور ایک سوال آپ کرتے بھی ہیں ہمارے ماشاء اللہ روم والے تو ان کو سب مسائل کا پتا ہے تو آپ میری طرح ہیں آپ سوال کرتے رہے میں جواب دیتا رہتا ہوں یہ سارے آد کے آسانی سے سنتے رہتے ہیں تو ان کو سننے کا سواب ہوگا ہمیں جو ہیں وہ مسئلے مسائل کرنے کا سواب ہوگا تو میرے بھائی اگر پتہ نہ ہو تو توبہ تو آدمی کرے نا وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں حقوق بات رہ جائیں اور آدمی توبہ کر لے تو قیامت کے روز جن کے حقوق و آدمی پر ہیں ان کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا کہ اس کو ملی تھی تو چونکہ تمہارا ان کو اس کو پتہ نہیں تھا لہٰذا یہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اب جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے حق ادا ہونے چاہیے تو اس نے کیوں یہ حق کھایا یا اس نے کیوں یہ زیادتی کی تو اب اللہ کہے گا تم اس کو معاف کر دو کیونکہ اس نے مجھ سے مانگی تھی لہٰذا اس کے بدلے تم اس کو معاف کر دو گے تو میں اپنے جنت عطا کر دوں گا تو وہ اس شخص کو معاف کر دیں گے قیامت کی لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن کا نہیں پتا جن کا پتا ہے ان سے تو معافی مانگ رہے جن کا نہیں پتا ان کو ان کو چھوڑے اور اللہ سے معافی مانگے توبہ کر لے رہا خود خود قیامت کے روز کرن وادی سے ان کو اس کے بڑے جنت دے گا سواد دے گا اور اس کو بھی معاف کر دے گا